مخلوق میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا موت جب پش پر موت آئے گی بچ جائے گا موت کو مارے گا میزائل بلاسٹک میزائل بی باون تیارے موت پر بمباری کریں گے آ کے اور بڑے بڑے میزائل ہمارے انٹرنیٹ والے کہیں گے یار امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی موت آ گئی لگتا ہے آپس میں ڈیل ہو گئی ہے کوئی اس لیے جیسا کہ اسامہ اور امریکہ کی ڈیل بتاتے ہیں یہ لوگ موت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے سچ بتانا کر سکتا ہے سونی بلیئر بچ جائے گا موت سے بش بچ جائے گا میزائل بنانے والے بچ جائیں گے پوٹن بچ جائے گا اقوام متحدہ والے بچ جائیں گے کوئی نہیں بچ سکتا موت جس کا گلا دبائے گی اسے اپنا گلا پیش کرنا پڑے گا موت جس کی گردن میں ہاتھ ڈالے گی ڈانس دے گی کوئی موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا کوئی ڈاکٹر موت کے خلاف انجیکشن نہیں بنا سکا کوئی سائنسدان اس موت کو روکنے کے لیے کوئی مشین نہیں بنا سکا دنیا کا کوئی پیر بلی فضر موت کو روکنے کے لیے کوئی دم درود کی نہیں کر سکا دنیا کا کوئی تعویذ موت کو نہیں روک سکتا بادشاہ مر جائیں گے جرنل دیتا ہے موت کو بھی ہرا دیتا ہے سنا